السلام علیکم how are you students banking laws and practice میں ہم کچھ پریکٹس کی بات کر رہے ہیں کچھ لیگل اینڈ اسٹیچوٹری پروویژن کی بات کر رہے ہیں in the last lecture we talked about banker customer relationship we saw at length what a banker is and who is a can say you can a who banker and is a customer اس تمام ڈسکشن میں جو آپ بات ہمارے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ banker banking banks these word are use interchangeable banker as such statutory provision میں ڈیفائن نہیں ہوا But by the study of different statutes, different interpretations by the jurists and economists, different provisions of the law, we reached at the conclusion that banker in fact is a person, is an institution, is an entity that performs the business of banking. تو یہ بینک بینکنگ بینکر یہ انٹرچینجلی باقی اس کی ڈیٹیلس اس میں اب میں نہیں جاؤں گا اس وقت کیونکہ ہم نے کافی مائنیوٹلی اس کو اسٹڈی کیا ہے اس کے بعد کسٹمر ہو از اے کسٹمر اس پر بھی آپ نے ڈفرینٹ ورژن دیکھے کسٹمر جو بات ہمیں نظر آتی ہے کسٹمر میں اس پر جو زیادہ رائے آپ کو نظر آئے گی فرام دا جوڈیشل پروناؤنسمنٹس جو ججمنٹس ہیں کورٹس کی and interpretation by the specialist by the professional by the jurist وہ یہی ہے کہ customer is a person who has some type of regular banking business relationship جس کے کوئی regular type of business relation ہیں with a bank he would be called a customer of the bank اب یہ ریگولر بزنس ریلیشن شپ کیا ہے and what is the start time when it start یہ اسٹارٹنگ ٹائم کیا ہے اس پر یہ آلموسٹ کانسینس ہے that this is the point when the account of a customer is open when an account is open that person can be called a customer تو یہ establishment of relationship of the banker and customer that starts from the point of opening an account اب یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کی یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے when we start different types of relationship اس کے بعد جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ basic relationship in all the relationships which میں بھی پرٹیکولر ریلیشن شپس کی ہم بات کریں گے اور ہم نے کچھ بات کی ہے یہ جو ریلیشن شپس ہیں ان تمام ریلیشن شپس میں اگر دیکھیں تو basic relationship is a contractual one that is a contract between the banker and customer تو بینکر کسٹمر کا primary relationship legal relationship کی بات ہم کر رہے ہیں that is a contractual relationship اس کے بعد کچھ جرنل ریلیشن شپس کانٹریکٹس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ کانٹریکٹس کیا ہیں کس قسم کے ہیں کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں سوشل کانٹریکٹس کنہیں کہتے ہیں انفورسبل ایگریمنٹس کون سے ہیں we have discussed all these point so students تو یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کب اسٹیبلش ہوتا ہے کس پوائنٹ سے اسٹیبلش ہوتا ہے اور ان ریلیشن شپس کی نوعیت کیا ہے تو یہ کانسینس ہے کہ basic relationship that is the contractual one as soon as the account of a customer is open this relationship of banker and customer is establish اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اب وہ ریلیشن شپس وہ کون کون سے ریلیشن شپس ہیں آپ نے ایک ریلیشن شپ دیکھا debtor and creditor relationship اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا ریلیشن شپ آپ نے دیکھا ڈیٹر کریڈیٹر کے ساتھ ساتھ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بھی بات ہوئی پرنسپل اور اس کے علاوہ کچھ اور ریلیشن شپس ہیں جیسے بیلر اینڈ بیلی کا relationship mortgager and mortgagee relationship and pledger and pledgee relationship so these are very important relationship لیکن under guarantorship interaction the main a contract contractual relationship that you will see یہ انڈر لائن ریلیشن شپ ہوگا اگر کہیں بات نہیں بھی ہو رہی تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے دیر از اے کانٹریکٹ وہ کس قسم کا کانٹریکٹ ہے وہ ریلیشنز کیا ہیں وہاں سے کون سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن کریٹ ہوتے ہیں کون سی ڈیوٹیز ہیں کسی پارٹیز کی کون سے اس کے رائٹس ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا آپ کو پرٹیکولر ریلیشن شپ کی اسٹڈی کے بعد پتا چلے اب پہلی بات debtor and creditor relationship as soon as you open an account this relationship of debtor and is is یہ آپ فوری طور پر آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے before going into the detail آپ نے جب اکاؤنٹ اوپن کیا تو بینک آپ کا ڈیٹر ہے bank is a debtor bank in that amount to you that is indebted to you by the bank تو یہ بینک از دا ڈیٹر آپ نے اماؤنٹ جمع کروائی آپ نے اکاؤنٹ کھولا یو آر دی کریڈٹ تو legal relationship debtor and creditor کا کریٹ ہوتا ہے اب ایکسپرٹس نے اس پر بہت ساری باتیں کی کیونکہ ہم جب اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور پیسہ جمع کرواتے ہیں تو وی سی وی ہیو ڈپازیٹ منی ان دی بینک اب اس ڈپوزٹ سے legally different types of relationship those میں ایمرج آپ بینک میں جاتے ہیں آپ سیف ڈیپازٹ لاکر لیتے ہیں بینک سے وہاں پر آپ آرٹیکل ڈپوزٹ کر دیتے ہیں تو یہاں ڈیٹر کریڈیٹر کا ریلیشن شپ ایمرج نہیں ہوتا there is another type of legal relationship جو ہم دیکھیں گے so students what that relationship is that we shall اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ relationship debtor creditor creditor debtor یہ ڈفرینٹ ہم ریلیشن شپ بات کر رہے ہیں اس کی کیا ضرورت ہم بینک میں گئے اکاؤنٹ اوپن کیا چیک ڈرا کریں گے ہمارے پیسے مل جائیں گے کسی کریڈٹ فیسلٹی کے لیے گئے وہ کریڈٹ فیسلٹی مل گئی and we have well that تو ان ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت کیا ہے why to study these definition to know the rights obligation and all that تو اسٹوڈینٹس یہ بہت ضروری ضروری ریسپیکٹ پارٹیز کے لیے آپ کی حیثیت کچھ بھی ہو سکتی you can be a banker you can be a customer you can be a professional you can be a consultant تو کوئی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ کو اپنے رائٹس اینڈ آبلیگیشنس کا ضرور پتا ہونا چاہیے اب رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا آبلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی لٹیگیشن نہیں کہ رائٹس کا پتہ ہے تو ہم فوری طور پر رائٹس کو لے کر کسی کورٹ آف لا میں چلے جائیں لیکن as a prudent person one must know what his rights are and at the same time what his obligation are what are his duties وہ آرگنائزیشن ہو وہ کمپنی ہو وہ انڈیویجل ہو everybody needs to know that وہ بینکر ہو یا کسٹمر ہو انہیں اپنے رائٹس اور آبلیگیشن کا پتا ہونا چاہیے when you are entering in different transaction different dealings different interaction different relationships یہ جب میں ریلیشن شپ کی بات کرتا ہوں تو these are the legal relationship وہ کون سے لیگل ریلیشن شپس ہیں اور جب کوئی لیگل ریلیشن شپ ہوگا تو اس سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن ایمرج ہوں گے تو اس لیے ان کی اسٹڈی بہت ضروری اب یہ ڈیٹر کریڈیٹر ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی that you know that when you deposit the account rather deposit the money in your account تو یہ جو ڈپازٹ کرانے سے آپ کا ریلیشن شپ ڈیٹر اور کریڈیٹر کا کریٹ ہو جاتا the money which you deposit اس میں ڈفرینٹ ورژن ہے ایچ پی شیلڈن کا ورژن آپ نے دیکھا امیرکن جورس کہتی ہے وہ آپ نے دیکھا پاکستانی ورژن جو ہے اس پر ہماری بات نٹ شیل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پیسہ دیا that money that capital that has become the property of the bank bank کی پراپرٹی ہو گئی یا بینک کی اوبلیگیشن کیا ہے وہ جو رائٹس اینڈ آبلیگیشن کی ہم بات کر رہے ہیں جب آپ نے پیسہ دیا تو یہ نہیں کہ you need it and you go to the bank اور وہ کہیں نہیں اس وقت تو ہم آپ کو واپس نہیں کر سکتے یہ لا کی اس وجہ سے ضرورت ہے آپ فردر نیگوشیبل انسٹرومینٹس دیکھیں گے چیک کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اس سے مزید آپ کو واضح ہوگا کہ اب یہ بینک کی آبلیگیشن ہے کہ when you draw a cheque اور when you demand that money obligation of the bank to pay that اب جو بھی آپ کی ارینجمنٹس ہے آپ کا ڈیمینڈ ڈپوزٹ ہے ٹائم ڈپازٹ ہے جو آپ کی آبلیگیشن ہیں اس کے مطابق ہی بینک کو ایکٹ کرنا ہوگا but that creates right in you to demand your money and obligation in the bank to pay it لیکن آپ بینک کے پاس ڈفرینٹ کیپیسٹی میں جا سکتے ہیں you have an account with the bank and you can request the bank for some financing facility آپ کو کوئی لون چاہیے کوئی پیسے چاہیے آپ بینک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی مجھے فائنینس کر دیجیے when that facility is given by the bank now the bank act as a creditor your relationship اب بینک کا رول کریڈیٹر کا ہے and you are the debtor you may be having your bank account but still by taking the loan from the bank a different type of relationship that is a must that is create اور وہ ریلیشن شپ کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ہے by creditor bank is credit نا bank is credit and you the customer is the debtor اب کریڈیٹر کے کیا رائٹس ہیں ڈیٹر کے کیا رائٹس ہیں کیا آبلیگیشن ہیں یہ تمام چیزیں اب اس ریلیشن شپ میں اس سے ڈٹرمن ہوں گی پتا چلے گا کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے تو American jurisprudence H P Sheldon کے مطابق پاکستانی لا کے مطابق جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور پیسہ جمع کرواتے ہیں تو that money that capital that becomes the property of the bank bank کی آبلیگیشن وہی ہے جو ہم نے بات کی کہ بینک کی آبلیگیشن یہ when you will demand money bank is to pay it back to you تو یہ اس وجہ سے آپ کو ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ نہیں ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے relationship of trust is there legally it is not the relationship of trust it is not a fiduciary relationship it depend upon the relationship what legal responsibilities obligation duties and rights are vest in respect parties تو یہ دو ریلیشن شپس ہم نے دیکھے you have also seen agency relationships at times that acts as agent of the custom آپ بینک میں جاتے ہیں آپ کوئی چیک بینک کو ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ جس کی کلیکشن کر دیجئے اس کے جو پروسیڈز ہیں ان کو کلیکٹ کر دیجیے that cheque is on some other bank or some out of your city where your account is bank will send that cheque collect those proceed and those will be credit to your account وہ اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی یہ تمام جو پروسیجر ہے کلیکشن کا جب بینک یہ کام کر رہا ہے تو آپ کا بینکر کسٹمر ریلیشن شپ اپنی جگہ ہے since you have the account in the bank جب آپ کوئی انسٹرومینٹ کرواتے ہیں کوئی نیگوشیبل انسٹرومینٹ یا cheque for collection different type of legal relationship is emerges وہ ریلیشن شپ کیا ہے now the bank is agent and you are the principal agency relationship اب لا میں بڑی ڈیٹیل سے لا آف ایجنسی ڈسکس ہوا ہوا یہاں پہ میں اس کی بات نہیں کر رہا تو یہاں پہ ریلیشن شپ پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جاتا اب لا نے بتایا ہے کہ پرنسپلس کے کیا رائٹس ہیں پرنسپلس کی کیا ڈیوٹیز ہیں ایجنٹس کی رائٹس ہیں ایجنٹس کی کیا duties since bank is acting as the agent of the principal rather the customer تو یہاں پر جو ریلیشن شپ ہے اسٹوڈینٹس یہ پرنسپل اور ایجنٹ کا ہے who is principal you are the principal customer is the principal and the bank are the banker is your agent so students اب بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیک ڈپازٹ کروایا یا کوئی اور انسٹرومینٹ ڈپوزٹ کروایا یا کوئی اور سروسز جو ہیں وہ آپ اویل کر رہے ہیں تو یہ ایجنسی ریلیشن شپ کریٹ ہو جاتے بات وہی ہے جو ہم بار بار جس پر زور دے رہے ہیں کہ یہ ریلیشن شپس ان سے کون سے رائٹس اینڈ آبلیگیشن جو ہیں وہ کریٹ ہوتی تو جب بینک ایز ایجنٹ کام کر رہا ہوتا ہے کوئی کلیکشن کر رہا ہوتا ہے تو یہ بینک پر ضروری ہے لا آف ایجنسی میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بینکر کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ بینکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ due diligence professional expertise skills ان کو ایکسرسائز کرے at the time of discharging these duties اگر کہیں پر وہ professionalism which is required from a banker as a normal course of duties میں جو بینکرز کو جو پروفیشنل ایکسپرٹیز ایکسرسائز کرنی چاہیے وہ اگر ایکسرسائز نہیں کی گئی that would tantamount to negligence تو اس کو نیگلیجنس سمجھا جائے گا اور لا یہ کہتا ہے جہاں کہیں نیگلیجنس ہو that institution that person here the bank would be responsible for that negligence تو یہ ریکوائرڈ پروفیشنل اسکل اس کا ایکسرسائز کرنا یہ ضروری ہے ایجنٹ کے لیے ایجنٹ کو اکاؤنٹس رینڈر کرنے پڑیں گے ٹو دا پرنسپل آپ کی پروسیڈز آ گئی ہیں آپ کو انٹیمیشن دینا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ بھیجنا پروسیڈ کا بتانا یہ سب بینکر کی ریسپانسبلٹیز ہوں گی اسی طرح آپ کی بھی ریسپانسبلٹیز ہوں گی بینک نے کلیکشن کی ہے تو collection charges and all that those dues those will be paid by you and the banker will have to act according to your instruction آپ کی جو انسٹرکشن ہیں اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوگا تو لا آف ایجنسی میں بڑی ڈیٹیل میں یہ چیزیں دی گئی ہیں لیکن ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے کہ بینکر کسٹمر ریلیشن شپ کے نقطۂ نظر سے کیا ضروری ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں اب یہ ایجنسی ریلیشن شپ صرف ڈپوزٹ آف چیک سے نہیں ہوتا اور بہت ساری سروسز بینکس پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کی کوئی اسٹینڈنگ انسٹرکشن ہیں ان کی کمپلائنس ہو رہی ہے آپ کے بہاف پر کوئی سیکورٹیز پرچیز کر رہے ہیں تو یہ ریلیشن شپ یہاں پر ایجنٹ اور پرنسپل کا اسٹیبلش ہوتا ہے and with that relationship respective rights and obligation those are created اب پرنسپل اور ایجنٹ کے ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی ان کی ڈیوٹیز کی بات کی اب ایک اور ریلیشن شپ ہے جسے ہم اسٹڈی کریں گے we have talked about that that is the bailor and bailee relationship ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ سیف ڈپازٹ لاکر لیتے ہیں اور وہاں پر کوئی اپنے ڈاکومینٹس ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوتا ہے اب یہاں پر جو relationship if you are not the account holder of the bank تو آپ کا ریلیشن شپ بینکر اور کسٹمر کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا یو میں locker without an account all this is not the practice use account holder کو جاتی but for the sake of argument یہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہے تو اس کو لاکر نہیں دیا جائے یہ پریکٹس ہے بینک اسی لیے ہم بینکنگ لاز اینڈ پریکٹس دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ لاکر فیسلٹی اویل کر رہے ہیں even then by getting that locker the relationship between you and your banker which is established that would be governed by the law of bailment اب یہ بیلمنٹ کیا ہے بیلمنٹ کا لا کیا ہے یہ کیسا کانٹریکٹ ہے اس سے کون سا ریلیشن شپ ایمرج کرتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر is of the bailor and bailee مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بیلمنٹ کا نہیں پتا تو بیلر اور بیلی کا آپ کو کیسے پتا چلے آپ اس وقت you take it on face value کہ ایک ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا that is of the bailor and bailee ابھی آپ کو بتائیں گے بیلمنٹ کیا ہے یہ ریلیشن شپ کیسے کریٹ ہوتا اب آپ نے ڈاکومینٹس رکھے بینک کے پاس لاکر لیا یا کوئی اور آپ نے whatever you like you can keep precious items آپ گولڈ آرنامینٹس کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے لاکر میں تو یہ relationship of the bailor and bailee who is the bailor now you are keeping those documents you are the bailor اور بینک وہ بیلی ہے یہاں تو اب یہ بات ہم نے طے کرنی ہے وی ہیو ٹو اسٹڈی کہ بیلمنٹ ہے کیا یہ ایک ریلیشن شپ کریٹ ہو گیا ہے اب یہ ریلیشن شپ وہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ یہ بیلر ہو گیا یہ بیلی ہو گیا یہ بیلمنٹ اصل میں بات یہ دیکھنی ہے کہ if you are a bailee what are your duties what are your rights if you are a bailor or bailee whatsoever your position is in respective position what are your rights and obligations that is more important اب یہ بیل اور بیلی ریلیشن شپ کے لیے بیلمنٹ کا پتا ہونا ضروری ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب کولیٹرلس کی بات ہوگی bailment pledge mortgage that we shall study in detail ان کی ٹائپس کیسے ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں یہ کیسے ان, وہاں پر کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشن کریٹ ہوتے ہیں all that we shall study لیکن اس ریلیشن شپ کو سمجھنے کے لیے بیلمنٹ کا پتا ہونا ضروری تو بیلمنٹ میں پہلے آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجیے what is a bailment a bailment is the delivery of goods by one person to other for some purpose upon a contract that they shall when the purpose is accomplished be returned otherwise dispose of to to the direction or delivered is call the bail یہ بیلر اور بیلی تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اگر بیلمنٹ کا پتا ہو تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ بیلر ہوگا اور جس کو ڈیلیور کی جا رہی ہے وہ بیلی ہو لیکن اصل بات ہے بیلمنٹ کے کانسیپٹ کو سمجھ بیلمنٹ میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جو میں بات کرتا ہوں انڈر لائن بعض چیزیں ایکسپلسٹ نہیں ہوتی you have to read between the lines implied contract بھی ہوتے ہیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے دیکھیے بیلمنٹ ہے کیا delivery of goods by one person to another, there there be be some purpose اور انڈر لائن کانٹریکٹ کیا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بیلمنٹ میں یہ کانٹریکٹ بھی آپ ساتھ میں کر رہے ہوں آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے یا نہیں ہے جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں گی بیلمنٹ ہو گئی تو this under line contract is always they اب یہ کانٹریکٹ ہے کیا that those goods which are delivered for some purpose جب وہ پرپز پورا ہو جائے تو those will be redelivered to the person who deliver them آپ نے کسی پرپز کے لیے کو گڈس ڈیلیور کی اور وہ پرپز پورا ہو گیا اب یہ میں اس وجہ سے یہ بات سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر اگر میں لاکر کی بات کروں تو آپ کہیں تو کانٹینیوس کام ہے یہاں پر تو ری ڈلیوری کی بات نہیں آپ دیکھیے آپ نے کوئی لون لیا وہاں پر آپ سٹاکس پلیج کرواتے ہیں تو اب پلیج آپ نے ابھی پڑھا نہیں پلیج بھی ایک بیلمنٹ ہوتی ہے تو آپ صرف یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ پلیج کیا ہوتا کہ اگر آپ کو لون لیتے ہیں تو آپ کو کچھ سے those have to be goods securities آپ اپنے پاس رکھیے اور مجھے لون دے دیجیے میں صرف آپ کو ری ڈلیور سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ نے لون لیا فار اسپیسیفک پیریڈ وہ آپ نے پے آف کر دیا اب آپ نے جو سٹاکس دیے ہیں بیلمنٹ کے طور پر بینک کو اپنے کریڈیٹر کو اب یہ اس کریڈیٹر کی ریسپانسبلٹی ہے اس بیل, بیلی کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو سٹاکس آپ کے اس کے پاس ہیں ایز سیکورٹی وہ آپ کو ریڈیلیور کرے وہ آپ کو واپس کر تو یہ بیلمنٹ ایک ایسا میکنزم ہے ایک ایسا انسٹرومینٹ ہے کہ جس میں گڈس ڈلیور کی جاتی ہیں پرسن کو کسی ادارے کو کسی پرسن کو کسی انڈیویجل کو and there is some purpose for delivering those goods اور جب وہ پرپز پورا ہو جائے تو اس کا کام یہ ہے جس کو ڈلیور کی گئی ہے جس کو ہم بیلی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو واپس کر دیں اب یہاں پر ایک انڈر لائن کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ سے different rights and obligation create ہوتی بات یہ نہیں کہ آپ نے ڈلیور کی اور وہ ری ڈلیور ہو گئی اور یہ بھی ایلیمنٹ ہے now there are different rights and obligation which are created rights for the bailor duties of the bailor rights for the bailee and the duties of bail and there are different types of bailment تو اس وقت یہاں ہم ان کی ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے یہاں تو ہم ریلیشن شپ دیکھنا چاہ رہے ہیں between the banker and customer and that can also be of a bailor and bailee تو بیلمنٹ کا یہاں پر پتا ہونا ضروری تو بیلمنٹ کے ذریعے کیا کچھ ہوتا ہے کون کون سے رائٹس آبلیگیشن کریٹ ہوتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ یہ انڈر لائن کانٹریکٹ ہے اس میں یہ ایکسپلسٹ ہو سکتا ہے یہ امپلائڈ ہو سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے امپلائڈ کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کسی موٹر مکینک کے پاس آپ اسے گاڑی ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اس کی آپ ٹیوننگ کر دیں تو یہاں پر کوئی اگریمنٹ نہیں ہو رہا you go you hand over the vehicle to him and you leave the place وہ مکینک اس پہ کام کرتا ہے ٹیوننگ کرتا ہے جو بھی اسائنڈ جاب ہے وہ اس کو کرتا ہے وہ آپ کو واپس کر دیتا یو پے فار دیٹ اب یہاں آپ نے نہیں دیکھا بیلمنٹ میں اس نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے ٹو پے فار دیٹ اور اس کی ڈیوٹی ہے to return it to you after the work is accomplished جب وہ کام پورا ہو جائے تو آپ کو واپس کرے اور وہ کام کرے and he right to receive the payment and you have the right to pay him back تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر کانٹریکٹ عام طور پر نہیں ہوتا جو پریکٹس کی بات ہے آپ ورک شاپ پہ جاتے ہیں گاڑی ہینڈ اوور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کسی وجہ سے کسی وقت آپ کا اگر ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے what type of legal relationship is there court of law میں تو آپ کہیں گے جی میرا رائٹ ہے میرے رائٹس جو ہے انفرنج ہو گئے یہ اس پارٹی کی ڈیوٹی تھی اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی اس کی ڈیوٹی چونکہ پوری اس نے ادا نہیں کی which he was require to perform so I have incurred some losses losses تو یہ جو پورے کروائے جائیں اس سے ڈیمیجز پے کرے کمپنسن پے کرے اب اس کے خلاف فیصلہ ہوگا تو ہی ول پیٹ لیکن بات یہ جو ہم ساری کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے اب یہاں پر کانٹریکٹ بھی نہیں ہے اگریمنٹ بھی نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی دے کر آئے ہیں تو وہ آپ کے گاڑی پر کام صحیح نہ کرے غلط کر دے جو آپ نے کہا وہ نہ کرے اور کوئی آپ کا نقصان کر دے تو کل کو آپ نے اگر کسی کورٹ آف لا میں جانا ہے تو وہ پوچھیں گے بھی آپ کا کانٹریکٹ کیا تھا انفرینجمنٹ کیا ہوئی تو یہ کانٹریکٹ جو ہے آل دو دیر از نو ریٹرن کانٹریکٹ یہاں پر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے and that is the contract contract of of اور سے جو رائٹس اینڈ آبلیگیشن کریٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ کانٹریکٹ ایکسپلسٹ کریں یا نہ کریں those are vested in you تو ان کو آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں اس لیے ان رائٹس اینڈ آبلیگیشن کی بات جو میں بار بار آپ سے کر رہا ہوں کہ صرف یہ ایکسرسائز نہیں ہے کہ ریلیشن شپس کیا ہے آپ فوری طور پر یاد کر لیں bailor bailee mortgagee debtor creditor creditor debtor now more important is that you must have in mind at the back of your mind it should always be they what type of rights and created اس پر زیادہ آپ زور دیں زیادہ توجہ دیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں سو so, اسٹوڈینٹس اس بیلمنٹ میں پہلی بات یہ ہے کہ contract be explicit, that may be in writing that may be implied. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کوئی اسپیسیفک پرپز ہونا چاہیے فار ڈیلیورنگ دوز گوڈس وہ آپ لاکر میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں کوئی آئٹم لاکر کی سروس اویل کرتے ہیں یا کوئی پلیج آف اسٹاکس کرتے ہیں بینک کا یا آپ موٹر مکینک کو گاڑی اپنی ہینڈ اوور کرتے ہیں ایک پرپز ہے ان سب گڈس کا ڈیلیور ہونا ضروری اور یہ گڈس کون سی ہوں گی these should be movable items یہ immovable immovable immovable goods property اس کی بات نہیں ہو رہی اب یہ جو بیلمنٹ ہو رہی ہے اب یہ لیگل بات there is no change of ownership آپ نے گاڑی موٹر مکینک کو دی you remain the owner of the vehicle آپ نے اسٹاکس جو ہیں وہ پلیج کروائے you remain the owner of those stocks تو یہ چینج آف اونر شپ نہیں ہو رہی بیلمنٹ میں those are being handed over for some purpose position for that period of time جس پیریڈ کے لیے آپ نے ان ہینڈ اوور کی ہے position of course that transfer not the ownership of the goods redeliver کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ that that party is the bailee he will redeliver the goods after accomplishment of the purpose after completion of the job task whatever you call وہ کام پورا ہو جائے تو ری ڈیلیور کرنا اس کا کام ہے اس سے مراد بیلی اب بیلی کی کچھ ڈیوٹیز ہیں جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ کوئی نقصان نہ کرے اب یہ لا آف بیلمنٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کانٹریکٹ آف بیلمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بیلی کی کیا کیا duties to take care of goods bailor جو گوڈس ہینڈ اوور کی ہیں ان to take care of goods as a person of ordinary prudence takes goods ان کو دیکھنا یہ نہ ہو کہ آپ کے پیٹرول کی گاڑی ہے اور اس کو آگ کے قریب کھڑا کر دے گاڑی کو پارک کر دے نا a person of ordinary prudent will not do this own goods تو اگر ایسا کام کیا ہے اور لاس ہوا ہے یا کوئی اور مائنر نیچر کا بھی لاس ہوا ہے تو bailee would be responsible for that to take care of goods delivered by the bailor effect of mixture اب خاص طور پر پلیج میں یہ بات ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ آئٹمس ہوتے ہیں ان کو آپس میں مکس کر دیں اگر وہ بیگز ہیں ان کو مکس کیا تو ان کو تو سیگریگیٹ کرنا آسان ہوگا لیکن اس کی بھی ایک کاسٹ ہوگی labour will have to be employed تو یہ ڈیوٹی ہے بیلی کو اگر مکس ہو گئے دوز آر دا بیگز تو ان کو سیپریٹ کریں لیکن اگر کوئی آئٹم ایسے ہیں ڈفرینٹ آئٹمس ہیں وہ بیگز میں نہیں ہے وہ اسٹور میں کھلے ہوئے ہیں ان کو آپ مکس اپ کر دیں تو اس سے اور پرابلمس ہو جائیں گے وہ تو that may not be at time saleable تو جو بھی اس وجہ سے کوئی لاس ہوگا that will be bound by the bailee کیونکہ یہ بیلی کی ڈیوٹی ہے کہ یہ مکسچر نہ کرے اگر کرے تو اس کو سیگریگیٹ کرے اگر ہو سکتا ہے ٹو بیئر دا کاسٹ اگر نہیں ہو سکتا تو bear the damage and pay the compensation to the bailor تو یہ کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ڈیوٹیز کیسی ہو سکتی ہیں ابھی ہم گاڑی کی بات کر رہے تھے bailor not to to make use of the goods deliver them آپ نے موٹر مکینک کو گاڑی دی ہے وہ گاڑی اپنے استعمال میں کر رہا ہے روڈ پر لے گیا ایکسیڈینٹ ہو جائے he is not suppose to do that تو انتھورائز یوز نہ ہو اس کو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر ری ڈیلیور اس کو ریٹرن کرے goods in the same form اور اگر اس میں ماڈیفکیشن کے لیے کہا گیا ہے تو اس ماڈیفکیشن کے بعد اس پرپز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس کریں تو یہ کچھ کے بارے میں بات تھی سو so, اسٹوڈینٹس اب یہ جو ریلیشن شپ ہیں ان میں ایک اور relationship that is also very important relationship اب یہ ریلیشن شپ مارٹ گیج یہ ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کولیٹرل کی جب بات کریں گے مارٹ گیجز کیا ہوتی ہیں کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں کیسے کریٹ ہوتی ہیں اس کے کیا لیگل افیکٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ریلیشن شپ سمجھنے کے لیے we will have to know what a mortgages anyway یہ جو ریلیشن شپ ہے this relationship is call the relationship of the mortgagor and mortgage جب مارٹ گیج ہوتی ہے تو بینکر اور کسٹمر کے درمیان relationship that is of the mortgage and mortgage یا بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ وہ بیلمنٹ ہو پلیج ہو مارٹ گیج ہو یہ کوئی لا اسپیسیفک نہیں ہے کہ that will all be created by the bank or for the banks یہ کوئی ایسے انسٹرومینٹس نہیں ہے یہ کسی بھی کریڈیٹ ڈیٹر کے درمیان ہو سکتے ہیں anybody can ask for these کل تو یہ کیونکہ ہم بینکنگ لا کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہماری جو ایگزامپل ہوتی ہے جو ہم بات کرتے ہیں دیٹ از بینکنگ اسپیسیفک تو یہ اس وجہ سے ہم بینک کی بات کرتے ہیں ادر وائز یہ law this is equally applicable for all the transaction and other parties institution and persons they can make use of these laws یہ رائٹس اینڈ آبلیگیشن جو بھی اس میں انٹریکٹ کریں گے اس کو استعمال کریں گے انسٹرومینٹس کو those will be applicable to them alike یہ کوئی بینکنگ اسپیسیفک لا نہیں mortgagor and mortgagee relationship جیسے میں نے کہا کہ جب مارٹ گیج ہوگی اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ ڈیفینیشن میں جائیں گے تو فوری طور پر الجھ نہ جائیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آپ بینک میں جاتے ہیں کوئی کریڈٹ فیسلٹی آپ حاصل کرتے ہیں کوئی لون لینا چاہتے ہیں بینک سے تو بینک کہے گا مجھے کوئی سیکیورٹی چاہیے کوئی کولیٹرل چاہیے تو یہ جو سیکیورٹی ہے یہ جو کولیٹرل جس کو کہتے ہیں تو یہ ایک مارٹگیج کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مارٹگیج میں کیا ہے کہ آپ اپنی اموویبل پراپرٹی وہ آپ you transfer that through the mortgage اب یہ transfer of property as such نہیں ہے یہاں پر اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہو رہا کیا ٹرانسفر ہو رہا ہے کیسے ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی بات تو یہ ایک میکنیزم ہے کہ ایک مارٹگیج کے ذریعے you transfer your property that is not the sale of property that is the mortgage of property اب یہ مارٹگیج میں آپ کو اونرشپ ٹرانسفر نہیں کر رہے آپ اس کی پوزیشن بھی ٹرانسفر نہیں کر رہے that remains with you and the ownership also remains with you but still you are creating the mortgage in favour of bank what that mortgage تو وہ آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد ہم ڈیفینیشن کی طرح موو کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ مارٹگیج ہے کہ اب جب یہ مارٹگیج ہو جاتی ہے تو کسٹمر جو اپنے اموبل پراپرٹی آفر کر رہا ہے to the bank as a security as a collateral that customer is call mortgage and the bank which has provided that facilities and as for some security if mortgage is created bank would be mortgage تو یہ مارٹ گیجر اور مارٹ گیجی کا relationship that is created آپ اسٹوڈینٹس بات یہ جہاں پر سامنے شروع کی تھی آپ کو یہ تمام بات ایکسپلین کرنے کی میں نے کوشش کی but it would be proper to look into the definition of gage mortgage law کیا کہتا ہے کن الفاظ میں مارٹ گیج کو ڈیفائن کیا گیا ہے تاکہ پھر ہم اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو دیکھ سکیں so students let see to the definition of mortgage what is mortgage پہلے آپ ڈیفینیشن دیکھیے that is before you on the slide تو پھر ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں I will make it known to you a mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan and existing or future debt the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability کا مطلب ہے فائنینشیل لائبلٹی سو اسٹوڈینٹس اب یہ مارٹ گیج ہے کیا مارٹ گیج جیسے میں نے کہا تھا کہ جب آپ مارٹ گیج کرتے ہیں جب آپ اموبل پراپرٹی کو ایز سیکورٹی آفر کرتے ہیں کسی کریڈیٹر کو بینک کو تو اس سے مارٹ گیج کریٹ ہوتا اب مارٹ گیج ہے کیا یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی تو ہے نہیں یہ اونرشپ کا ٹرانسفر تو ہے نہیں یہ سیل آف پراپرٹی تو ہے نہیں تو یہ آپ کر کیا رہے ہیں یہاں پہ لا میں اس کو ایکسپلین کر دیا گیا کہ mortgage a transfer of an interest immovable property وہ immovable property that should be specific one اس میں ایک انٹرسٹ کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے what is that interest that interest in that very immovable property not the transfer of ownership not the transfer of possession that remains with the mortgagor ownership rights بھی مارٹگیجر کے پاس ابھی موجود ہے اور اس کی پوزیشن بھی مارٹگیجر کے پاس موجود ہے لیکن اس میں interest re property that has been transferred to the mortgage آپ بینک سمجھ لیجیے آپ نے لون لیا آپ نے اس پراپرٹی میں انٹرسٹ کو ٹرانسفر کر دی اب اس کا پرپز کیا ہے یہ مارٹگیج کس پرپز کے لیے کریٹ کی جائے گی for the purpose of securing the payment of money advanced اور to be advanced by way of loan اور existing at future debt performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability purpose اس کا کیا ہو سکتا ہے مارٹ گیج کس کام کے لیے کریئٹ کی جائے گی they be for some loan جو ہم بات کر رہے لون میں بھی دیر ایگزٹنگ لون ہے اس کے اگینسٹ بینک کے یہ لون ہے اس میں ہمیں مارٹگیج چاہیے پہلے سیکورٹی ہے مزید سیکورٹی چاہیے the loan is there that is existing یا آپ ابھی لون نیگوشیٹ کر رہے ہیں بینک کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ابھی وہ سینکشن نہیں ہوا بینک کہتا ہے آپ مارڈگیج کریٹ کیجئے اس کے بعد ہم لون آپ کو دیں گے تو اس سے مراد ہے کہ دیٹ میں ایگزٹنگ آر فیوچر ڈیٹ اور صرف یہ لون کی بات نہیں ہے کوئی انگیجمنٹ کوئی کانٹریکٹ کوئی ایگریمنٹ اس کی پرفارمنس کے لیے بھی مارڈگیج کریٹ ہو سکتے یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز تو کہتے ہیں یہ ایگریمنٹ اگر فلفل نہیں ہوتا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کیا سیکورٹی ہے یہ as a layman one will speak in those word اب یہاں گارنٹی نہیں ہے یہ میں اس وجہ سے آپ کو بات کر رہا ہوں ایز اے لے مین لیکن جو مارٹگیج گیج آپ کریٹ کریں گے دس از اے ڈفرنٹ انسٹرومینٹ کوئی بھی انگیجمنٹ ہو اس کی پرفارمنس کے لیے مارٹگیج کریٹ ہو سکتی جس کے حق میں آپ یہ انٹرسٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ مارٹگیج ہی ہوگا اور جو ٹرانسفر کر رہا ہے وہ مارٹگیج ہوگا provided that engagement that relationship the performance of which may give rise to some financial liability کو فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کانٹریکٹ کیا ہے کسی کام کے لیے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں کانٹریکٹ کر رہے ہیں آپ آپ کانٹریکٹر سے کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ٹائم پیریڈ ہے اس میں پورا ہونا چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے تو صورت میں واٹ وڈ ہیپن میرے پاس کون سی سیکورٹی ہے کون سی ایشورینس ہے آپ کی طرف تو وہ کہتے جی میں مارٹگیج کروا دیتا ہوں یا میں یہ واضح کر دوں کہ ایسی انگیجمنٹس میں عام طور پر مارٹگیج کا انسٹرومینٹ استعمال نہیں ہوتا یہ کریڈٹ فائنینس بینکنگ ٹرانزیکشن میں یہ مارٹگیج استعمال ہوتی ہے اور بہت ساری کولیٹرل ہیں آپ دیکھیں گے those are used in the different transaction تو یہ مارٹگیج جو آپ نے دیکھا کہ مارٹگیج کا مقصد کیا ہے کس لیے کریٹ ہوتا ہے اس میں کیا ٹرانسفر ہوتا ہے transfer of an interest in specific پر گوڈس نہیں ہوگی I hope that would be clear mortgage کیا ہے اور اس مارٹ گیج سے کیا ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے that is of the mortgagor customer you are the mortgage bank here is mort mortgage تو یہ مارٹگیج کو ہم in greater detail we shall study جب کولیٹرلس کی بات کریں گے that is an important instrument mortgage تو کولیکٹرل میں اس کا ذکر ہوگا types and all that we shall try to discuss that in detail تو وہاں پر بات ہوگی مارٹگیج منی کی there are two types of mort mortgage money کی بات ہوئی لون آفن ah, تو یہ ون ملین روپیز جس کے لیے مارٹگیج کریٹ کی جا رہی ہے اس کو ہم کہیں گے دس از دا مارٹگیج منی وہ انسٹرومینٹ ڈاکومینٹ جو آپ لکھیں گے کہ یہ مارٹگیج کریٹ کی جا رہی ہے اس کو مارٹگیج ڈیڈ کہا جاتا اسی طرح there are different types of the mortgages ہم انہیں پڑھیں گے detail we shall study all that two types of mortgages those are very familiar ایک کو ہم ایکویٹیبل مارٹگیج کہتے ہیں دوسرے کو لیگل مارٹگیج کہتے ہیں ایکویٹیبل مارٹگیج کیا ہے ایکویٹیبل مارٹگیج میں یہ مارٹگیج کریٹ کی جاتی ہے اس مارٹگیج میں ہم ڈاکومینٹس جمع کروا دیتے memorandum of deposit of title deeds that is deposit with the bank تو یہاں پر ڈاکومینٹس اس پراپرٹی کے جمع کروا دیے جاتے ہیں and those are with bank تو جب آپ پے آف کر دیتے ہیں اپنی لائبلٹی تو اس کے بعد وہ واپس ہوں گے اس کو ریڈیمشن کہتے ہیں ریڈیمپشن اور mortgage that mortgage is redeemed دوسرا طریقہ جو ہے دیٹ از رجسٹرڈ مارٹگیج جس کو لیگل مارٹگیج بھی کہا جاتا ہے اس میں رجسٹر کروائے جاتے ہیں ڈاکومینٹس اس میں court fee and all that جیسے آپ ٹرانسفر آف پراپرٹی میں جو جو بھی طریقہ کار ہے وہ تمام طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے تو یہ جو لیگل مارٹگیج ہے this is of course more secure than equitable mortgage لیکن اس پر چارجز بہت ہوتے دس از کاسٹلی ون تو عام طور پر بینکس ایکویٹیبل مارٹگیج کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں depends on what type of customer یہ ڈسکریپشن ہے بینک کی کہ وہ کس ٹائپ کی مارٹگیج کو ایکسپٹ کرتے ہاں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مورٹگیج میں نہ اونرشپ ٹرانسفر ہوئی نہ پوزیشن ٹرانسفر ہوئی یہ انٹرسٹ سے کیا فرق پڑے گا اگر آپ ڈیفالٹ کریں if you at all default in payment of the loan تو وہاں سے right of or banker or the creditor ensue اور اس کے بعد وہ پراپرٹی پر اس کا رائٹ right ہو جائے گا وہ انٹرسٹ کریٹ ہوا ہے اگر آپ اپنی پیمنٹس کر رہے ہیں انسٹالمنٹس پے کر رہے ہیں تو دیٹ انٹرسٹ از دیر وہ انٹرسٹ اس وقت ہی that would to to the the right mortgage mortgage راد to the bank if you default اگر آپ ڈیفالٹ نہیں کرتے آپ کے پاس اونرشپ ہے آپ کے پاس پوزیشن ہے آپ ڈیفالٹ کریں گے تو پھر وہ رائٹ ٹرانسفر ہو جائے گا مارٹگیج گیجی کو اور مورٹ وہ کورٹ آف لا سے بھی ڈیکری لے سکتا ہے اس کے علاوہ فور کلوئر کا ایک طریقہ کار ہے وہ بھی اختیار کر سکتا ہے and the bank can recover that amount ایک اور relationship that is of the pledger and pledge اب یہ ریلیشن شپ کیا ہے یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کولیکٹرز کی سیکیورٹیز کی تو پلیج بھی ایک سیکیورٹی ہے یہ بھی ایک ریلیشن شپ اسی طرح کا ہے لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے جیسے بیلمنٹ میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا پلیج کی طرف یہاں پر movable items goods those are hand over to the bank or any creditor for the purpose of security of debt آپ کوئی لون لیتے ہیں کوئی فائنینس لیتے ہیں کوئی کریڈٹ فیسلٹی اویل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ گڈس آفر کرتے ہیں as security to the bank اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں تو بینک کا رائٹ ہوگا ان گڈس کو ڈسپوز آف کر کے ان گڈس کو سیل کر کے اپنے لون اماؤنٹ ڈیفالٹیڈ اماؤنٹ اس کو ریکور کر سکتا ہے anyway we are not discussing what pledge is لیکن پلیج کو جانے بغیر پلیجر اور پلیجی کا ہمیں نہیں پتا چلے گا اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں دیکھیں گے ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ پلیج ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ کریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر کسٹمر جس نے لون لیا ہے آپ پلیجر بینک جس سے آپ نے لون لیا ہے وہ یہاں پر پلیچی ہوگا تو یہ کولیٹرل آف موویبل پراپرٹی اس کو ہم پلیج کہتے ہیں اب پلیج بذات خود ایک bailment underline contract that is a contract of the bailment تو بیلمنٹ میں جو جو چیزیں ہوں گی پلیج میں almost all that would be present over there لیکن پھر پلیج اور بیلمنٹ میں فرق کیا ہوا we shall have to go to the definition of the pledge تو اسٹوڈینٹس آپ پلیج کی ڈیفینیشن دیکھیے سلائڈ پر definition that is before you یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے and that is provided in contract act section 172 تو pledger and pledger relationship pledge ہے کیا یہ آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجیے اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کروں گا pledge is the bailment of goods as security for payment of a debt اور performance of a promise you take this definition we shall continue with students اس کے ساتھ آج کا لیکچر میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں thank you for being with me اللہ حافظ